علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو نو یہ حدیث صحیح ہے